جی بھائی تیار ہو تو یار کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں اس بارے میں خود مولانا احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں حضور ہر قسم کی حاجت روائی فرما سکتے ہیں دنیا و آخرت کی مرادیں سب حضور کے اختیار میں ہیں برکات الاحداد صفحہ نمبر آٹھ اور ملفوظات حصے چار صفحہ نمبر ستر نیز ایک جگہ لکھتے ہیں یعنی شیخ عبد القادر شیزانی رحم اللہ کے بارے میں زی تصرف بھی ہے معذول بھی مختار بھی ہے یعنی تصرف بھی کرتے ہیں ان کو اجازت بھی ہے اور وہ مختار بھی ہیں کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر اور پوری دنیا کے امور کا مدبر یعنی تدبیر کرنے والا بھی ہے کون عبد القادر یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہداق بخش اور صفحہ نمبر انیس نیز ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلیف اعظم اور زمین و آسمان میں تصرف فرماتے ہیں زمین و آسمان دونوں میں تصرف فرماتے ہیں فتح رضویہ جن نمبر چھ صفح ایک سو پچپن اور بہاری شریعت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جلشان کے نائب مطلق ہیں تمام جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف کے تحت تصرف کر دیا گیا ہے جسے چاہیں دیں جس سے چاہیں واپس لیں بہار شریعت صفحہ نمبر پندرہ فتح و رضویہ میں ہے کہ ہر چیز پر ہر نعمت پر مراد ہر دولت دین میں دنیا میں آخرت میں روز اول سے آج تک آج سے آبادی آباد تک جسے ملی یا ملنی ہے حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے ملی اور ملتی ہے فتح رضویہ جن نمبر ایک صفحہ پانچ سو ستتر بریدوی مسلک کے مستند و مستقر عالم دین عالم دین مفتی احمد یار گجراتی لکھتے ہیں یہ انڈیا کا گجرات نہیں ہے یہ پاکستان کا گجرات ہے گجرات گجرا والا جہلم یہ سب قریب قریب شہر ہیں پنڈی کا قریب یہ سارا معاملہ حضور ہی کے ہاتھ کریمانہ میں ہے جو چاہیں جس کو چاہیں دے دیں جے الحق صفحہ ایک سو پچانوے اس کے ساتھ ساتھ صحابہ اور حضرت شیخ المشائق عبدالقادر جیلانی اور باقی اولیاء اللہ بھی مختار کل ہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں مثلا شیخ المشائق عبد القادر جیلانی کے بارے میں خود احمد رضا خان تحریر فرماتے ہیں زی تصرف بھی ہے معذون بھی مختار بھی کار عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر حدائق بخشش صفحہ نمبر اٹھائیس اور اولیاء کے بارے میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں آسمان سے زمین تک ابدال کی حکومت ہے اور عارف کی ملک عرش سے فرش تک دوسری جگہ اچھا یہ الاستمدار صفحہ نمبر پینتیس دوسری جگہ فرماتے ہیں اودیا کی وساطت سے خلق کا نظام قائم ہے الامن الامن والعلا صفحہ چونتیس مزید حوالہ کے لیے ملاحظہ فرمائیں الاستمداد وعلى سیاد الارتداد صفحہ بتیس پینتیس چھتیس چونتیس الامن والعلا صفحہ ایک سو پانچ ستاون چونتیس فتح رضویہ جن نمبر ایک صفحہ پانچ سو ستتر حدائق بخشش صفحہ دو سو ستاسی ایک سو پچیس ایک سو چھبیس ایک سو اناسی ایک سو چوراسی یہ پہلا جو ہے وہ ہاں ایک سو اناسی ڈبل آ گیا حکایات رضویہ للبرکاتی منقول عن المنفوظات صفحہ نو سو پچیس چوالیس ایک سو دو ایک سو انتیس باغ فردوس ایوب علی رضوی صفحہ چھبیس چار جے الحق صفحہ ایک سو ستانوے رسول الکلام از دیدار علی بریدوی صفحہ پچیس شریعت جن نمبر ایک صفحہ نو فتح و صفحہ دو سو انچاس اعلی حضرت ایوب رضوی صفحہ پانچ چون تیئیس چون وغیرہ جواب اس کے برخلاف قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ مختار کل ذات صرف اللہ جشانحو کی ہے دوسرا کوئی بھی مختار کل نہیں ہے قرآن مجید کی آیات سے اللہ جشانحو کے لیے کلی اختیار الحدی لہو ملک سماواتی ولم یت تقید ولم ودم کل رحو شریک الفل من تقدیر و لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا ضرا ولا ولا ولا ولا نشور سورف فرقان آیت نمبر دو اور تین یعنی وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس نے کسی اولاد کو نہیں بنایا اور نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے سب کا الگ الگ اندازہ رکھا مشرقین نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا دیے جو نہ تو کوئی چیز پیدا کرتے ہیں وہ تو خود مخلوق ہیں اور خود اپنے لیے و ضرر کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ موت و حیات کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے کا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قتمير سورہ فاتر آیت نمبر تیرہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے ہر ایک وقت مقررہ تک چلتے رہیں گے یہی اللہ تمہارا یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے بادشاہت اسی کی ہے اور اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گھٹلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے ما اللہ الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من من من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله الله عليكم هل خالق غير يرزقكم السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون سور فاتر آئے نمبر دو اور تین اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں اور اللہ جو کوئی اور وہ غالب حکمت والا ہے اے لوگو تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں ان کو یاد کرو کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے اس کے سوا کوئی عبارت کے لائق نہیں سو تم کہاں الٹے جا رہے ہو ولاۃد عندہ مال ينفعك ولا يضرك فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا الظَّالِمِينَ سورہ یونس آیت نمبر 106 اور خدا کے سوا اس کی عبادت نہ کرنا جو تجھے نفع نہ پہنچا سکے نہ نقصان پھر اگر اے مخاطب تو نے ایسا کیا تو تم اس حالت میں اللہ کا حق ضائع کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے قل لا ولا نفعا الا ما شاء الله سورہ یونس آئے نمبر انچاس آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی نفع کا یعنی دونوں کا اختیار نہیں رکھتا احادیث نبویہ سے بھی اختیار کل صرف اللہ جل شاہ کے لیے ہی ثابت ہے اس زمن کی چند احادیث حسب ذیل ہیں اللہ قسمی فیمہ املک فضا تلمنی فی تملک وضا املک اے اللہ جو نہ نفقہ وغیرہ میرے بس میں تھا تو میں نے اس میں برابری کر دی اب جس خیر کا مالک تو ہے جس چیز کا مالک تو ہے اور میں مالک نہیں تو آپ اس میں میرا مواخذہ نہ فرمائیں اللہ نبی علم کا ذغیب و قدرتی کا عاد الخلق اخنی معلوم کی خیات خیر و توفنی ادا عالم الوفات خیر تخیر علی یہ پہلی دعا مشکات میں صفحہ نمبر دو سو اناسی ترمیزی ابوداود نسائی ابن ماجہ کا ہے اور دوسرا حوالہ جو ہے وہ سننی نسائی کا ہے اے اللہ اپنے غیب علم غیب اور مخلوق پر اپنی قدرت کے واسطے سے مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ تیرے علم میں میرے لیے زندگی میں خیر ہو اور مجھے وفات دے جب تیرے علم میں وفات میرے لیے بہتر ہو اللہ میں اندو کے خیر خزاں مستدرک حاکم جن نمبر ایک صفحہ پانچ سو پچیس اے اللہ میں تر سے ہر بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں اور میں ہر برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کے خزانے تیرے پاس ہیں ما ماؤقیقم ولا امن انا قاسم ازاع مر تو صحیح بخاری بہوال مشکات باب رزق البلاد صفحہ نمبر تین سو پچیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو میں تمہیں اپنی طرف سے نہ تو میں تمہیں اپنی طرف سے کچھ دیتا ہوں اور نہ رکھتا ہوں میں تو صرف ایک تقسیم کرنے والا ہوں جہاں مجھے اللہ حکم دیتا ہے وہاں رکھ دیتا ہوں استخارہ کی دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی اللہ انی استخیر کا بعلمک و استخر کا بے قدرت و اسل کا منفل کا عظیم فإنك تقدر وضا اخدر وط عالم وزا عالم و انطاخ مشکلات بہبو تتو صفحہ نمبر ایک سو سولہ بہ وال بخاری بہ اب داود اے اللہ میں تیرے علم کے واسطے سے تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے واسطے سے تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں اور تیرے فض عظیم سے آپ سے سوال کرتا ہوں بلا شبہ آپ قدرت رکھتے ہیں اور میں طاقت نہیں رکھتا آپ کو علم ہے اور میں علم نہیں رکھتا اور آپ علام غیوب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو فرمایا وہ عالم الامت لو اجتمعت على ينفعوك ينفعوك بشيء, بشيء بشيء لم قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على کا يضروك بشيء لم يضروك اللہ بشيء قد كتبه الله عليك اور جان لے کہ اگر سب لوگ جمع ہو کر تجھے کوئی نفع دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ جو کچھ اللہ نے تیرے لیے مقدر کر دیا ہے اور اگر سب تجھے نقصان پہنچانے پر جمع ہوں تو تجھے کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تیرے لیے مقدر کر دیا ہے یہ حدیث مصر احمد کی علماء کا متفقہ فیصلہ علامہ النشیٰ کشمیری رحم اللہ شیخ الاسلام ابن امام ابن تیمیہ رحم اللہ کا قول نقل فرماتے ہیں ان الانبیاء علیہ السلام لا حال حياتهم كما شی لا يملكون لهم بعد وفاتهم واستدل بهذا الحديث وقال اللہ قاسم لا ولا ملك له لہسل فیض الباری جن نمبر ایک صفحہ ایک سو اکہتر بے شک حضرات انبیاء کرم علیہ وسلات وسلام زندگی میں بھی کسی خیر کا اختیار نہیں رکھتے جیسا کہ ان کے وشال کے بعد ان کا کوئی اختیار نہیں اور انہوں نے یعنی, یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث ان نما سے ان سے احتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ صرف تقسیم کرنے والے ہیں ملکی یہ تو اختیار آپ کو نہیں سمجھ میں آ گئی امام فخر الدین راضی رحم اللہ کے زمانے میں یہ عقیدہ نہیں تھا اعظم ان ندی صفید العالم احد یوسبت اللہ شریک یوسابی فل وجود اب القدر ولاحکم وحدہ دسما عید جدید تفسیر تفسیر کبیر جن نمبر دو صفحہ ایک سو بارہ تحت هذه الآية فلا تجعلوا لله أندادا یعنی جان لو جہاں میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جو اللہ کا ایسا شریک مانتا ہو اور وجہ قدرت اور علم و حکمت میں اللہ کے برابر کرتا ہو اور ایسا عقیدہ اس وقت تک اس کا کوئی وجود نہیں علامہ شعرانی رحم اللہ کا فیصلہ ونحن نعلم ان شارع هو اللہ تعالی فإنه صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله أحكامه فيما أراد الله تعالى لا ينطق قط عن هوى نفسه ولا ينسى شيئا فما أمر بتبليغه إن هو إلا وحي يوحى تو جواہر جن نمبر دو صفحہ بیالیس ہم اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ شاعری تو اللہ ہی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے والے تھے اور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے تھے جس کی تبلیغ کا حکم ہے اس میں سے کوئی بات بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے وہ صرف وقت ہی ہوتی تھی اللہ کی فی انہ اللہ رب العالمین تحری جن نمبر دو صفحہ انتیس اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حکم دینے والا صرف اللہ تعالی ہی کی ذات ہے شاہ عبدالعزیز محدث دیدوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مذہبی صحیح آنس کے امر تشریح مفوض و پیغمبر نمی باشد صحیح مذہب یہ ہے کہ امور شرعیہ جو ہیں یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد نہیں زیرا کہ منصب پیغمبری منصب رسالت ویکمی یابست خداون نہ شرکت درکار خانہ خدائی آنچ خدا و حرام فرمایت آرا رسول پس از طرف خود اختیار نہ دارت اسنا اس شریعت صحیح مذہب یہ ہے کہ شریعت بنانے کا امر کسی کو سپرد نہیں کیا جاتا کیونکہ پیغمبری کا منصب رسالت اور پیغام رسانی کا منصب قرار پایا ہے قرار پایا ہے نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نیابت اور نہ کارخانے خدا میں شرکت جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام فرمایا ہے نبی اس کی ہی تبدیل کرتا ہے اور اپنی طرف سے کوئی اختیار نہیں رکھتا یہ ہو گیا کتاب کے اعتبار سے مختار کل کا مسئلہ